الرحمن رحیم کے بھی ہیں رات کو کافر کہا جاتا ہے اس لیے کہ وہ اندھیرے کی وجہ سے تمام چیزوں کو چھپا لیتی ہے اور کفر کے معنی انکار کے بھی آتے ہیں پھر کفر کی چار قسمیں بیان کی گئی ہیں ایک کفر انکار ایک کفر جہود ایک کفر عناد اور ایک کفر نفاق یہ کھلا ہوا ہے بند کرتے ہیں کفر کے معنی سطر کے بھی آتے ہیں اور انکار کے بھی آتے ہیں اور عرض کیا گیا کہ کفر کی چار قسمیں بیان کی گئی ہیں ایک کفر انکار کفر انکار کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ماننے سے انکار کر دے وہ علامیتن اس بات کا اظہار کرے کہ میں نہیں مانتا نہ اللہ کو مانتا ہوں یا اللہ کے رسول کو نہیں مانتا یا اللہ کی کتاب کو نہیں مانتا قطعیات میں سے کسی ایک کا انکار کر دینے سے کفر لادم آ جاتا ہے جیسے کہ تفصیل پہلے آ چکی ہے یہ کفر انکار ہے اور ایک کفر جہود ہے کفر جہود کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آدمی سمجھتا تو ہے پہچانتا تو ہے حق کو وہ جانتا ہے پہچانتا ہے سمجھتا ہے لیکن یہ کہ قبول نہیں کرتا جیسے کفری لیس وہ سارے حقائق سے واقف تھا اور ان تمام حقائق سے واقف ہونے کے باوجود وہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا یہ کفر جہود ہے کہ حقیقت سمجھ میں آ گئی ہے حقیقت کا ادراک ہو گیا ہے اور ادراک حقیقت کے باوجود ماننے سے انکار کر رہا ہے تو یہ کفر جہود کہلاتا ہے اور ایک کفر اناد ہے کفر انعد کیا ہے کہ حقیقت منکشف ہو گئی ہے اس کا علم ہو گیا ہے اور علم ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا اقرار بھی کر رہا ہے لیکن قبول نہیں کرتا اس کو حقیقت معلوم ہو گئی ہے اس کا علم اور ادراک ہو گیا ہے اور یہ تسلیم بھی کرتا ہے کہ میں حقیقت سے واقف ہو چکا ہوں میں حقیقت کا ادراک کر چکا ہوں مجھے حقیقت معلوم ہو گئی ہے لیکن اس کے باوجود قبول کرنے کے لیے تیار نہیں جیسے کفر ابھی طالب کہ ابو طالب کو حقیقت کا علم ہو گیا تھا اور وہ اس کا ادراک بھی کرتا تھا وہ علامیتن یہ کہتا تھا کہ آپ کا دین تمام ادیان کے مقابلے میں صحیح اور درست اور بہتر ہے لیکن یہ کہ وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا اور اس نے اخترت النار الار کا فیصلہ کیا تو یہ کفر انعت کہلاتا ہے اور ایک کفر ہوتا ہے وہ کفر کفر نفاق ہے کفر نفاق کا مطلب ظاہر ہے کہ دل میں انکار ہے زبان سے اقرار ہے جیسے منافقین تھے وہ زبان سے تو کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے اور ہم اہل ایمان میں داخل و شامل ہیں لیکن یہ کہ دل ان کا قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا دل میں انکار موجود تھا تو یہ کفر نفاق ہو گیا تو ایک کفر انکار ہوا جس میں انکار ہی انکار ہے نہیں مانتا لیکن جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا تھا کہ تمام چیزوں کا انکار ضروری نہیں ما سب تھا اول یقین میں سے ایک کا بھی اگر انکار ہوگا تو وہ کفری انکار میں شامل ہے کفر جہود میں یہ ہے کہ حقیقت معلوم ہے لیکن اس کو اس کا اقرار نہیں کرتا کفر انعد میں یہ ہے کہ حقیقت معلوم ہے اور اس کا اقرار بھی ہے لیکن قبول نہیں کرتا اور کفر نفاق میں یہ ہے کہ دل میں انکار ہے زبان سے اقرار ہے یہ ایمان کے بالمقابل کفر کی حقیقت بیان کی گئی ہے اور اس کے اقسام کا ذکر آیا ہے اس کے بعد میں پھر مسئلہ وہی تھا کہ حضرات محدثین کے یہاں اور ثلاثہ کے یہاں ایمان مرکب ہے اور حضرات متکلمین اور احناف کے یہاں ایمان بسیط تو وہ حضرات جو یہ کہتے ہیں کہ ایمان مرکب ہے ان کے مختلف دلائل ہیں پہلی دلیل ان کی ہے المان و بز و سب اون شعبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ فرمایا ہے کہ ایمان گار ستر سے زائد شعبوں پر مشتمل ہے تو یہ ستر سے زائد اعمال ہی تو ہیں اور ایمان ان پر مشتمل ہے اس کا مطلب یہ کہ ایمان ان سے مرکب بات سمجھ میں آئی وہ کہتے ہیں کہ حور نے فرمایا المان و بزون و سبون شعبہ تو ایمان کو ستر سے زیادہ شعب میں سے مرکب بتایا گیا اور یہ شعب ایمانیہ اعمال ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ ایمان اعمال سے مرکب ہوگا اس کے علاوہ دوسری دلیل وہ بیان کرتے ہیں کہ وفد عبد القیس کی حدیث میں یہ آیا ہے امر ہوں بال ایمان بلّہ وحدہ آپ نے ان کو ایمان باللہ وحدہ کا حکم دیا اس کے بعد فرمایا اتدرون مل ایمان و بلّہ وحدہ تم جانتے ہو ایمان باللہ وحدہ کا کیا مطلب ہے تو انہوں نے کہا اللہ و رسول عالم اللہ و رسول زیادہ جانتے ہیں اس کے بعد آپ نے فرمایا ایمان کی تفسیر میں شہادت اللہ الہ الا اللہ وانا محمد رسول اللہ و خام السلام و اطاؤ الزکا و سیام من المغنم الخمس اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں ایمان کی تفسیر میں آپ نے اعمال کا ذکر کیا ہے اتدرون امرهم بالایمان بالله وحده ان کو ایمان بالله وحده کا حکم دیا پھر پوچھا اتدرون مل ایمان بالله وحدہ تم جانتے ہو ایمان بالله وحده کیا ہے انہوں نے کہا اللہ رسول ہو عالم اللہ رسول زیادہ جانتے ہیں اس کے بعد آپ نے پھر جو ایمان کی تشریح کی ہے وہ یہ ہے کہ شہادت اللہ الہ الا الحلہ انا محمد الرسول اللہ وام اللہ وتا وہ المغنم الخم تو اب یہاں ایمان کی تفسیر میں اعمال کا ذکر کیا گیا ہے لہذا واضح ہوا ثابت ہوا کہ ایمان مرکب ہے تیسری دلیل ان کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جس کو امام ترمیدی نے نقل کیا ہے امام ترمیدی نے حضرت عائشہ کی روایت نقل کی ہے ان من اکمل مومنین ایمان خلقن و الطف دیا مومنین میں کامل ایمان وہ لوگ قرار دیے جائیں گے کہ جن کے اخلاق اچھے ہوں گے اور جن کا اپنے گھر والوں سے سلوک بہتر ہوگا ان من اکمل المومنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم والی اب ظاہر ہے کہ یہاں پر آپ نے کمال ایمان کے حوالے سے اعمال ہی کا ذکر کیا الطف دلی میں گو اپنے اہل کے ساتھ جو معاملات ہو گئے وہ عمالی تو تو ان کو چونکہ آپ نے ایمان کے لیے کمالی ایمان کے لیے گوا ذکر فرمایا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ ایمان مرکب اسی طرح حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس کو امام ترمدی ہی نے نقل کیا ہے اور امام ترمیزی کی اس روایت کے اندر ہے کہ ان اکمل مومنی ایمان احسن خلوق یہاں الطفوم کا ذکر نہیں ہے ان اکمل مومنینا ایمان آسن عمل تصویر معلوم ہوا کہ اعمال ایمان میں داخل ہیں اسی طریقے سے امام ابو داود میں حضرت ابو اماما کی روایت نقل کی ہے اللہ تسمعون اللہ تسمعون اللہ تسمعون ان البدازت من ایمان ان البدازت من ایمان ابو داود کی روایت ہے اور ابو اماما رضی اللہ عنہ راوی ہیں اس میں آپ تنبیہ کر رہے ہیں سن رہے ہو اللہ تسمعون اللہ تسمعون اللہ تسمعون اس تنبی کے بعد فرمایا اندمان یہ سادگی جو ہے یہ ایمان میں داخل ہے تو اب ظاہر ہے کہ سادگی ایک عمل ہے اور اس کو آپ نے ایمان کے اندر داخل قرار دیا ہے تو اس لیے معلوم ہوا کہ عمل ایمان کا جز ہے اس کے علاوہ امام بخاری نے روایت نقل کی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی من من النار من کان فی قلبه مشقال دینار من ایمان اخرجو من النار من کان فی قلبه مشقال دینار من الایمان جس کے دل میں دینار کے برابر ایمان ہو اس کو دو وقت سے نکال لو یہ فرشتے جو ان اہل ایمان کو دو وقت سے نکالنے والے ہوں گے یہ آ کر عرض کریں گے کہ وہ جن کے دل میں ایمان دینار کے برابر ایمان تھا ان کو ہم نے نکال لیا اس کے بعد پھر ارشاد ہوگا اخرجو من النار من کانا فی قلبی نصف مسقال دینار من ایمان پہلے ایک دینار کے برابر ایمان کی بات تھی اب یہاں نصف دینار کے برابر ایمان کے متعلق کہا گیا ہے اخریجو من کانا فی قلبی نصف مسقال مسقال دینار من ایمان وہ ان کو بھی نکال لیں گے ان کو نکالنے کے بعد پھر وہ آ کر کہیں گے کہ جن کے دل میں نصف مثقال کے برابر ایمان تھا ان کو ہم نے نکال لیا تو اللہ فرمائیں گے کہ پھر اخریجو کانا فی قلبی مسقال و ضرورت میں ایمان ضرور کے برابر جن کے دلوں میں ایمان ہے ان کو بھی نکال لو ابھی آپ دیکھ لیجئے کہ جو دینار کے برابر ایمان یا نصف دینار کے برابر ایمان یا ذرے کے برابر ایمان کا دکھ رہا ہے تو اس سے امال ہی تو مراد ان کا استدلال یہ ہے کہ جو دینار کے برابر یا نصف دینار کے برابر یا ذرے کے برابر گوا ایمان کا حوالہ دیا گیا ہے اور جو لوگ اس طرح کے ایمان کے حامل ہیں ان کو دو روز سے نکالنے کے لیے کہا گیا ہے تو یہ وہی لوگ ہیں جن کے یہ وہی اعمال ہیں جن کی بنا پر ان کو دو روز سے نکالا جا رہا ہے تو یہ ان کے دلائل ہو گئے ایک پہلی دلیل کیا ہوئی تھی المان و سکون شعبہ دوسری دلیل کیا ہوئی وہ حدیث وفد عبد القیس تیسری دلیل حضرت عائشہ کی روایت چوتھی دلیل حضرت ابو حضایہ کی روایت پانچویں دلیل ابو اماما کی روایت اور چھٹی دلیل یہ قرآن بخاری روایت جس کے اندر جن کے دل میں دینار کے برابر ایمان ہے ان کو نکالنے کے لیے بھی کہا گیا ہے اور جن کے دل میں نصف دینار کے برابر ایمان ہے ان کو بھی نکالنے کے لیے کہا گیا ہے اور جن کے دل میں ذرے کے برابر ایمان ہے ان کو بھی نکالنے کے لیے کہا گیا ہے اور یہ مقدار دینار کی یا نصف دینار کی یا ذرے کی یہ کنار ہے امال ہماری طرف سے جواب یہ دیا جاتا ہے کہ امال پر ایمان کا اطلاق جو کیا گیا ہے وہ اس لیے کیا گیا ہے کہ امال ایمان کا مقتضا ہے امال ایمان کا مقتضا ہے اور جب وہ ایمان کا مقتض ہیں تو وہ ایمان میں داخل وہ حقیقت میں ایمان کا جز نہیں ہے ایمان ان کا تقاضا کرتا ہے جتنا آدمی کا ایمان مضبوط ہوگا اتنا اس کے امال اچھے ہوں اعمال امال میں جتنی کوتاہی ہمیں نظر آئے گی تو یہ دلیل ہوگی اس بات کی کہ ایمان میں کوتاہی تو اس لیے کیونکہ امال ایمان کا مقتضا ہے تو اس بنا پر ان کو ان پر ایمان کا اطلاق کر دیا گیا جیسے علم کا مقتضا عمل ہے علم اسی لیے حاصل کیا جاتا ہے تو عمل کیا جائے اب اگر ایک آدمی ہے اور عمل نہیں کرتا تو لوگ کہتے ہیں یہ عالم تھوڑا ہی یہ تو جاہل ہے اس لیے کہ علم کا مقتضا موجود نہیں علم کا مقتدا عمل ہے اور جب عمل نہ ہو تو علم بیکار اسی لیے ایسے عالم کو جو عمل نہیں کرتا اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ عالم کہاں کا ہے تو جائے تو اسی طریقے سے یہ اعمال ایمان کا چونکہ مقتدا ہے تو اس بنا پر ان پر ایمان کا اطلاق گوا مجازن کیا گیا ہے دوسری ایک بات اور کہیے وہ یہ کہ یہ ایمان کے آثار میں سے جب آدمی کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آبال کا اہتمام کر رہا ہے تو اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے کہ یہ مومن ہے اس لیے کہ ایمان کے آثار نظر آ رہے ہیں جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ شمس کا اطلاق قرص آفتاب پر بھی ہوتا ہے اور شمس کا اطلاق دھوپ پر بھی ہوتا ہے دھوپ جو ہے وہ تو آفتاب نہیں ہے اس کا اثر ہے اسی طریقے سے جیسے نار کا اطلاق جمرہ پر بھی ہوتا ہے اور جمرہ سے جو شوائیں اور شولے اٹھتے ہیں ان پر بھی نار کا اطلاق ہوتا ہے تو جیسے آفتاب کا اطلاق ان سے آفتاب پر بھی ہوتا ہے اور جو اس کا اثر ہے روشنی اور زو اس کے اوپر بھی ہوتا ہے اسی طریقے سے جیسے کہ نار کا اطلاق جمرہ پر بھی ہوتا ہے چنگاریوں پر بھی ہوتا ہے اور ان چنگاریوں سے جو شولے اٹھتے ہیں اور ان کا اثر ہے اس پر بھی ہوتا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ یہ آباد چونکہ ایمان کے آثار میں سے ہے اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ زی اثر کا اطلاق آثار پر کر دیا جاتا ہے جیسے کہ آفتاب کی اور نار کی مثال بیان کی گئی یہ ہو گیا ان کے دلائل بھی آ گئے اور ان کا جواب بھی آ گیا اب اس کے بعد میں پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرات متقلبین اور احناف بےمان کو بسیط کہتے ہیں اور ترکیب کا انکار کرتے ہیں ان کے دلائل کیا ہے تو ان کے دلائل میں پہلی چیز تو ہے ات ایمان کا ایمان پر عمل کا ات کیا گیا اور یہ قاعدہ کہ ماتوف اور معطوف علیہ میں مغارت ہوتی ہے اور جب یہ قاعدہ ہے کہ معطوف اور معطوف علیہ میں مغایرت ہوتی ہے تو لہذا قرآن مجید میں کہا ہے وہ مامن آمنا عامل صالح فلح الجزا الحسن و مامن آمنا و عامل صالح یہ عمل کا ایمان پر عطف ہو رہا اور اس کا نتیجہ بتایا گیا فلاح الجزا الحسنہ تو اس سے معلوم ہوا کہ اعمال ایمان میں داخل نہیں ہے اور اس کی دلیل ہے اسی طریقے سے قرآن مجید میں ہے فام من تابا و و آمنا صالحا فاسا یقون المفلحین فام من تابا و آمنا وعمل عملا صالحا وعمل عملا صالحا کات آمنا پر ہوگا فاما من تاب وآمنا وعمل عملا صالحا فعصا ان یکونو من المفلحین اسی طریقے سے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا ہے بشر اللہ دین آمنو وعمل الصالحات اللہ جنات جناطن تجری تو ان آیات کے اندر تین آیتیں ہم نے پیش کی اور بہت اور بھی ہیں تو یہ عرف اس بات کی دلیل ہے کہ اعمال ایمان میں داخل نہیں اگر اعمال ایمان میں داخل ہوتے تو ظاہر ہے کہ پھر عمل کاط کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی ہم ایمان میں وہ آ جاتے اس کے علاوہ دوسری ایک بات اور ہے اور وہ یہ ہے کہ ایمان کو عمل کے لیے شرط قرار دیا گیا قرآن مجید کی آیات ہیں وہ میں یہ عمل من صالحات ذکرن اور انسا وہ مومن ومیامل منص صالحات منظک اور انسا وہ مومن یہ وہ مومن میں عمل کے لیے شرط ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ شرط اور مشروط میں مبارت ہوتی ہے لہذا معلوم ہوا کہ امن میں عمل میں اور ایمان میں مغارت ہے اسی طریقے سے قرآن مجید میں فرمایا گیا من عمل عمل صالحہ فلن حیاتن حیاتا طیبہ تو یہاں پر بھی من وہ مومن من ذکر اور مومن یہ وہ مومن کو عمل کے لیے شرط قرار دیا گیا تو پہلی دلیل ات تھی اس کی تین مثال میں تین آیتیں بیان کی گئیں اور دوسری دلیل ایمان کو عمل کے لیے شرط قرار دینا تھا اور اس کے لیے دو آیتیں بیان کی نمبر تین قرآن مجید نے کہا یا لدینہ آ بنو تو وہ سوا خطاب اہل ایمان کو ہے یا ایو الذین آمنو تو وہ توبت نسوا اور سب جانتے ہیں کہ توبہ گناہ سے ہوتی ہے توبہ گناہ سے ہوتی ہے تو لہذا معلوم ہوا اور یہ معلوم ہے کہ گناہ ہمیں اور عمل میں تضاد ہے حکم دیا گیا ہے توبہ کا توبہ ہوتی ہے گناہوں سے اور گناہ اور عمل میں تضاد ہے لہذا معلوم ہوا کہ یہ گناہ جیسے عمل کی ضد ہے تو اگر عمل کو ایمان کا جز قرار دیا جائے تو اس ایمان کی بھی ضد ہوگی اور جب ایمان کی ضد ہوگی تو پھر ان کو یاد لذینہ آمنوں سے خطاب کرنا صحیح نہیں ہوگا توجہ کریں توبہ کا حکم دیا گیا توبہ گناہ سے ہوا کرتی ہے اور گناہ عمل کی ضد ہے عمل تو عمل سارے ہے اور گناہ عمل سارے کی ضد ہے تو اگر عمل کو ایمان کا جز قرار دیا جائے گا تو یہ گناہ جس طریقے سے ایمان کی عمل کی ضد ہوگا اس کے کل ایمان کی بھی ضد ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ گناہ عمل کی ضد تو ہو اور ایمان کی ضد نہ ہو جب آپ عمل کو ایمان کا جز قرار دے رہے ہیں اور گناہ کو آپ عمل کی ضد قرار دے رہے ہیں تو ایمان کی ضد بھی ماننا پڑے گا اور جب ایمان کی ضد مانا جائے گا تو پھر ان کو یا لدینہ امنوں سے خطاب صحیح نہیں ہوگا تو اس سے معلوم ہوا کہ عمل ایمان میں داخل نہیں اسی طریقے سے قرآن مجید نے کہا ہے وہ فتح مل البین نہ اختتلو فاصلے ہو بہنا ہوما فن کیا فتح مل البین نہ اختتلو فاصلے ہو بہنا ہوما ہاں؟ فائن بہت فائن بہت ادا ہوما الخرا فقاتل التی تبغی حتیٰ تفیع امر اللہ یہاں قتال بین المومنین کا ذکر ہے وہ من المومنین اختتلو یہ اہل ایمان ہے اور یہ آپس میں قتال کر رہے ہیں تو اس کے لیے کہا گیا ہے کہ فاصلے بین عما ان کے درمیان صلح کراؤ فن بغت عہدہ ہوما الخرا اگر ایک جماعت دوسری پر ظلم کرتی ہے فقاتر التی تبغی حتیٰ تفیہ امر اللہ مختصر بات یہ ہے کہ قطال بین المسلمین گناہ کبیرہ ہے اور اس کے باوجود ان کو طائفتان بین المومنین کہا جا رہا ہے ان کو مومن قرار دیا جا رہا ہے حالانکہ وہ ارتکاب کر رہے ہیں گناہ کبیرہ کا اور گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والوں کو مومن کہنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اعمال ایمان میں داخل نہیں اس کے علاوہ ایک دلیل یہ بھی ہے کہ قرآن مجید میں اہل ایمان کو مومن قرار دے کر پھر ان سے عمل کا مطالبہ کیا گیا ہے یعنی پہلے تو ان کو مومن کا اور اس کے بعد ان سے عمل کا مطالبہ کیا گیا تو اگر عمل ایمان میں داخل تھا تو پھر مستقل مطالبے کا کیا مطلب عمل تو ایمان کے اندر آپ نے داخل قرار دے رکھا اور جب عمل کو آپ نے ایمان میں داخل قرار دے رکھا ہے تو یا لدینہ آمنو میں داخل ہو چکا شامل ہو چکا پھر اس کا علیحدہ سے مطالبہ کرنا یہ کیسے صحیح ہوا آمنوا امن اللہ وکونوا مع صادقین اب یہ اللہ وکونوا مع صادقین کا جو مطالبہ کیا گیا ہے اگر عمل کو ایمان کے اندر داخل مانا جائے تو وہ تو اسی میں پہلے سے داخل ہے پھر تحصیلیں حاصل کر کیا مانگ اس کے علاوہ اللہ علامہ رحمت اللہ علیہ نے ایک بات کہی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اہل عرب کو مخاطب کیا گیا آمنوں کے سیرے کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت عطا کی گئی اور حکم دیا گیا کہ ایمان لاؤ مخاطب اول مخاطب وہ عرب ہی تھے اور عربوں کے یہاں ایمان کے معنی فقط تصدیق کے تو لہذا معلوم یہ ہوا کہ ان سے مطالبہ تصدیق کا کیا گیا ان کے یہاں ایمان کے اندر عمل داخل نہیں ہوتا وہ تو ایمان کو تصدیق سے تعبیر کرتے ہیں اور جب تصدیق سے تعبیر کرتے ہیں تو لہذا معلوم ہوا کہ تصدیق کا مطالبہ ہے عمل اس کے اندر داخل نہیں چونکہ ان کے عرف میں عمل ایمان میں شامل نہیں ہوتا یہ بھی ہو گیا اس کے بعد پھر آپ یہ کہیے کہ قرآن مجید میں مختلف آیات آئی ہیں وہ مطمئن بال ایمان قلبہ مطمئن بال ایمان سے واضح پر معلوم ہو رہا ہے کہ ایمان کا محل قلب اور ایمان کا محل جب قلب ہے تو وہ دائرے کے تصدیق ہوگا اس لیے کہ تصدیق کا محل قلب ہے اعمال کا محل تو جوارے ہیں اسی طریقے سے قرآن مجید میں دوسری جگہ فرمایا گیا کا کتب فی قلوبہ المان آتی و قلبو مطمئن یہاں ایمان کا محل قلب بتایا گیا تھا اور قلب تصدیق کا محل ہوتا ہے دوسری آت ہے الائی کا کتب فی قلوبہم المان یہاں پر بھی ایمان کا محل قلب کو بتایا جا رہا ہے اور یہ عرض کر دیا گیا کہ قلب وہ تصدیق کا محل ہے اعمال کا محل نہیں اسی طریقے سے قرآن مجید میں آیا ہے دوسری آیت ہے قالوا آمنا قالت تل آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا وسلمنا ولما يدخل لما في قلوبهم یا قالت تل آرا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا ولا ولما يدخل الايمان في قلوبكم ایمان تمہارے دلوں میں نہیں اور یہ رد کر دیا گیا کہ دلوں کے اندر تصدیق ہوا کرتی ہے اعمال نہیں ہوا کرتے تو لہذا معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی آیات اس بات پر دال ہیں کہ ایمان وہ تصدیق کا نام ہے اور اعمال اس میں داخل نہیں اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے حدیث جبریل میں حضرت جبریل نے آپ سے سوال کیا مل اسلام اسلام کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ انتشد اللہ اللہ الہ الا محمد الرسول اللہ و تقیم صلاح و توتی زکا و تسوم و تحجل استطاعدہ سبیلا یہ اسلام کی تفسیر ہے اور اسلام کی تفسیر میں اعمال کا ذکر ہے مل اسلام سوال ہے اور جواب ہے انتشد اللہ الہ الا اللہ وانا محمد رسول اللہ وہ تو قیم صلاح وہ توان وہ تو جل بید استطاط کے ایمان کیا مل ایمان تو ایمان کی تعریف میں آپ نے ارشاد فرمایا انتو میں بلائی وہ ملائی کتی ہی وہ کتبی وہ رسولی ہی وہ تو میں بالقدر قدر خیری و شری تو اسلام کی تفسیر میں اعمال کا ذکر ہے اور ایمان کی تفسیر میں عقائد کا ذکر ہے ایمان کا جب سوال ہوا تو میں بلائی وہ ملائکتی وہ کتبی وہ رسولی وہ حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہوئی کہ اعمال ایمان میں داخل نہیں ہے آپ نے ایمان کی تفصیل عقائد سے کی اور پتہ چلا کہ ان چیزوں کی تصدیق یہ ایمان اسی طریقے سے آپ کو یاد ہوگا حضرت اسامہ ابن زید نے ایک آدمی کو جو لا الہ الا اللہ پڑھ رہا تھا قتل کر دیا ان کا خیال یہ ہوا کہ یہ محض جان بچانے کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے اور حقیقت میں یہ ایمان نیلا اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ واقعہ بیان کیا گیا تو آپ سخت ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا اللہ شخص تخل ہو تو میں اس کا دل چیر کرنے دیکھا تو اللہ شخص تخل بہو کا آپ کا ارشاد اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان وہ تصدیق ہے اس لیے کہ قلب سے تعلق اعمال کا نہیں ہوتا تصدیق ہی کا ہوتا ہے تو یہ اسامہ ابن زید کا واقعہ ہے انہوں نے ایک آدمی کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود قتل کر دیا تھا اور ان کا خیال یہ تھا کہ یہ مرد جان بچانے کے لیے پڑھ رہا ہے تو آپ نے فرمایا برہمی کا اظہار کیا اور اللہ شخص تقلب فرما اسی طریقے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت ہے جس کو امام احمد نے مسرت میں نقل کیا ہے اس میں الاسلام و اِمان و القلب اسلام ظاہری اعمال سے نظر آتا ہے اور ایمان جو ہوتا ہے وہ قلب میں ہوتا ہے الاسلام و ایسے ہی امام احمد نے ایک انصاری کا واقعہ نقل کیا ایک انصاری آپ کے پاس ایک ہمشی جاریہ کو لے کر آئے جا بےطن سودا یا رسول اللہ ان علیہ رقبتن مومنتن فإن كنت هذه مؤمنة فأوتقها قال, أتش... قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهدين أن لا إله إلا الله قالت نعم ثم قال أتشهدين أني رسول الله قالت نعم ثم قال أتؤمنين بالباس بعد الموت قالت نعم قال أتخل اب یہاں پر آپ نے عمل کا تو کوئی سوال نہیں کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے ذمے ہے ایک غلام کو آزاد کرنا یہ میری ایک جاریہ ہے اگر یعنی مومن غلام کو آزاد کرنا میرے ذمے ہے اگر آپ اس کو مومن شمار کرتے ہیں تو میں اس کو آزاد کر دوں گا تو اب آپ اس سے یہ سوال کرتے ہیں کہ تو لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتی ہے وہ کہتی ہے جی پھر آپ سوال کرتے ہیں کہ تو محمد رسول اللہ کی گواہی دیتی ہے وہ کہتی ہے جی پھر آپ فرماتے ہیں کہ تو باس بادل موت پر ایمان رکھتی ہے اس کا جی آپ نے فرما آزاد کر دو تو اس سے معلوم ہوا کہ ایمان میں عمل کا دخل نہیں عمل تو ایمان کا ثمرہ ہے عمل تو ایمان کا مقتضا ہے عمل تو ایمان کے آثار میں داخل ہے وہ ایمان میں داخل نہیں ایمان کا جز نہیں یہ بحث ہو گئی اس کے بعد پھر مسئلہ ہے کہ ایمان زیادتی اور نقصان کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا تو اشاعرہ کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ ایمان اور نقصان کو قبول کرتا ہے اور ثلاثہ کی رائے بھی یہی اور داود دائری کا مذہب بھی یہی ہے یہ بات المان و یدید وسو کے قائل امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب مشہور یہ ہے کہ لا انقص ایمان میں نہ زیادتی ہوتی ہے اور نہ ایمان کے اندر کمی ہوتی ہے وہ زیادت و نقصان کا انکار کرتے ہیں اور یہ حضرات ایمان کے اندر زیادتی اور نقصان کا دعوی کرتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جو ایمان کے اندر زیادتی اور نقصان کی نفی کرتے ہیں تو ان کی دلیل کیا ہے تو بھائی اس سلسلے میں ابن حض ظاہری نے ایک بڑی عجیب بات کہی ہے انہوں نے کہا کہ اصل میں تین صورتیں ہیں ایک صورت تو یہ ہے کہ تصدیق ہو جازم ہو نقیز کا اس میں اعتماد نہ ہو یہ ایمان ہے تصدیق ہو جازم ہو جازم ہونے کا مطلب ہے کہ اتنی مستحکم اور مضبوط ہو کہ اس نقیر کی وہاں کوئی گنجائش نہ نقیز کا وہاں احتمال تک نہ ہو تو ایسی تصدیق جو جازم ہے اور اس کے اندر نقید کی کوئی گنجائش نہیں ہے نقید کا کوئی احتمال نہیں ہے وہ ایمان ہے اور ایک تصدیق وہ ہوتی ہے جو تردد کے ساتھ ہوتی ہے ایک تصدیق وہ ہوتی ہے جو انکار کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ تصدیق جو تردد کے ساتھ ہوگی وہ ایمان نہیں کہلائے گی اس لیے کہ تردد کے ساتھ ظاہر ہے کہ ایمان متحق ہی نہیں ہوتا ایک آدمی کہتا ہے مجھے اس میں تردد ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے یا اللہ کی کتاب نہیں ایک آدمی یہ کہتا ہے مجھے اس میں شک ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں یا آپ خاتم النبیین نہیں تو یہ تردد جہاں پایا جائے گا وہاں ایمان نہیں ہوگا مثال میں کر رہا ہوں کہ ایک آدمی تردد ظاہر کر رہا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اللہ کی کتاب ہے یا نہیں ہے اس کو اس میں شک ہے اس کو اس میں تردد ہے تو اس تردد کے ساتھ کون اس کو مومن کہے گا اسی طریقے سے گوا انکار کی اگر صورت ایک آدمی کہتا ہے میں قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتا تو بھائی اب وہ قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتا انکار کر رہا ہے تو وہ تو مومن نہیں ہوا یہ مناطقہ کی بدقسمتی ہے کہ انہوں نے تردد کے ساتھ بھی تصدیق کے جواب کو غور بیان کیا ہے وہ انکار کے ساتھ بھی ہمارے یہاں تو تصدیق تردد اور انکار کے ساتھ جمع نہیں ہوتی لیکن ان کے یہاں ہوتی ہے تو اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان تصدیق جازم کا نام ہے جس کے اندر نقید کا احتمال تک نہیں ہوتا تو ایسی صورت میں اب ظاہر کہ تردد والی شکل کو تو ایمان نہیں کہا جائے گا وہ تصدیق جو انکار کے ساتھ ہے اس کو تو ایمان نہیں کہا جائے گا اس تصدیق جازم کو جو غیر معتمر النقید ہے ایمان کہا جائے گا اور اس میں نقصان کا کوئی احتمال نہیں ایسی تصدیق میں جو جازم بھی ہے اور جس کے اندر نقید تک کا احتمال نہیں ہے یہ تصدیق بہت اعلیٰ درجے کی ہے نا یہ تصدیق بہت مستحکم اور مضبوط قسم کی ہے تو ایسی تصدیق جس کے اندر اتنا استحکام موجود ہو کہ نقید کا اعتماد تک نہ پایا جائے اس میں نقصان کی کوئی گنجائش نہیں اور قاعدہ یہ ہے کہ بالا یا تمل نقصان لا یا تمل زیادہ جو چیز نقصان کا اعتماد نہ رکھتی ہو اس میں زیادتی کا اہتمام بھی نہیں ہوتا جو چیز نقصان کا اعتماد نہ رکھتی ہو قاعدہ یہ ہے کہ وہ زیادتی کا اعتماد بھی نہیں رکھتی لہذا معلوم ہوا کہ ایمان میں اعمال داخل نہیں اس لیے کہ اعمال میں تو کمی جاتی کا اعتماد ہوتا یہ ابن حضم کی تقریر علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے ایک اور بات فرمائی انہوں نے یہ فرمایا کہ اصل میں ایمان کی روح ہے ان قلبی ایمان کی روح ہے التظام طاعت ابو طالب کو سب کچھ پتا تھا لیکن التظام طاعت نہیں کیا تو ایمان سے محروم ہو گیا ایمان کی روح وہ انقیات قلبی ہے اس کو استسلام باطنی بھی کہا جاتا ہے اس کو التظام طاعت سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو روح ہے التظام تعت اور باطنی یہ مومن بھی ہی کا درجہ ہے اس میں زیادتی اور کمی ہوتی ہے تصدیق میں زیادتی اور کمی نہیں ہوتی مثلا آپ ایمان لے آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے ایمان اختیار کر لیا کیا مطلب کہ آپ جو حکم بھی دیں گے میں مانوں گا آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کر لیا تو اس ایمان قبول کرنے کا مطلب یہی تو ہوگا کہ آپ کے ہر حکم کی کو تسلیم کیا جائے گا آپ کے ہر حکم کی گوا پیروی اور اطاعت کی جائے گی آپ نے کہا اللہ پر ایمان لو یہ لے آئے آپ نے کہا کہ رسولوں پر ایمان لو ایمان لے آئے آپ نے کہا کہ کتابوں پر ایمان لو اللہ نے آپ کو بھی کتاب دی ہے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی تھی موسا علیہ السلام کو بھی کتاب دی تھی تو اس طریقے سے ان پر ایمان لو یہ مومن بھی کا درجہ ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو نبی کی طرف سے احکام آ رہے ہیں التظام تعت کے حوالے سے اور انقیاد قلبی کے حوالے سے اس میں زیادتی اور کمی ہوتی پہلے یہ کہا گیا کہ آپ پر ایمان لو اللہ پر ایمان لو کتاب پھر کتابوں پر ایمان لو پھر رسولوں پر ایمان لو پھر جزا و سزا پر ایمان ساری چیزوں پر ایمان لانے کا حکم دیا جاتا رہا تو اس میں زیادتی ہوئی یا نہیں اس میں زیادتی ہوئی یہ مومن بھی کا درجہ ہے اور وہ جو تصدیق ایمان ہے اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہوتی وہ تو یہ ہے کہ آپ جو حکم دیں گے ہم مانیں ہم آپ کی تصدیق کرتے ہیں آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں آپ جو کچھ فرمائیں گے اللہ کے حکم سے فرمائیں گے ہم اس پر ایمان لائیں گے اس تصدیق میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہوتی اور وہ جو مومن بھی کا درجہ ہے کہ اب چیزیں آ رہی ہیں ایک یہ آ گئی ایک دوسری آ گئی ایک تیسری آ گئی ان میں زیادتی اور کمی ہوتی اس کے بعد پھر آپ یہ سمجھیے کہ یہ جو المان و یزید و انقص کا مسئلہ ہے آپ کو عرض کیا گیا کہ اشارہ کہتے ہیں کہ ایمان میں زیادتی اور کمی ہوتی ہے اناف کہتے ہیں کہ ایمان میں زیادتی اور کمی نہیں ہوتی تو ہم نے عرض کیا کہ احناف کا نقطۂ نظر ابن حضم ظاہری نے اس طرح بیان کیا کہ ایمان اس تصدیق کا نام ہے جو جازم ہوتی ہے اور احتمال نقید کا نہیں رکھتی اور اس میں زیادتی اور کمی کا کوئی سوال نہیں علامہ شبیر احمد کی بات ہم نے عرض کر دی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس ایمان کی روح وہ التظام تعت اور انقیاد باطنی اور استسلام باطنی ہے اور یہ مومن بھی کا درجہ ہے اس میں زیادتی اور کمی ہوتی ہے جو اصل تصدیق ہے اور ایمان ہے اس کے اندر زیادتی اور کمی نہیں ہوتی اس کے بعد میں پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی نصوص میں تو زیادتی کا ذکر ہے احادیث میں بھی زیادتی کا ذکر ہے تو یہ جو قرآن مجید کے اندر یا احادیث کے اندر زیادتی کا ذکر آیا ہے پھر اس کا کیا جواب ہوگا اس کے کئی جواب دیے گئے ایک جواب تو یہ دیا گیا ہے کہ اس زیادتی سے برات ایمان کی زیادتی نہیں ہے نور ایمان کی زیادتی ہے یوخری میرا ظلمات نور پیغمبر جو ہیں وہ لوگوں کو کفر شرک کی اندھیریوں سے ایمان کے نور کی طرف لاتے ہیں یوخری من مینر ظلمات نور نور سے نور ایمان مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ کفر کی ظلمات سے ایمان کے نور کی طرف لایا جاتا افمن شرح اللہ صدر اسلام فو اللہ نور میں ربی اللہ تعالی جس کو اسلام میں شرح صدر عطا فرماتے ہیں فو اللہ نور میں ربی اس کو ایمان کا نور نصیب ہوتا ہے تو یہاں فمن شرح اللہ صدر ایمان نور ربی میں بھی ایمان کا نور مراد ہے اسی طریقے سے قرآن مجید کی آیات میں جہاں زیادتی ایمان کا ذکر آیا ہے وہاں ایمان کا نور مراد ہے تصدیق مراد نہیں ہے اسی طریقے سے قرآن مجید کی اور آیتیں و بے امانی یس آ نور و بے امانی میں بھی نور سے مراد وہی نور ایمان ہے تو ایک جواب یہ ہوا کہ یہ زیادتی ایمان کی زیادتی نہیں ہوتی تصدیق کی زیادتی نہیں ہوتی بلکہ یہ نور ایمان کی زیادتی ہوتی ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ یہ جو قرآن مجید میں ایمان کی زیادتی کا ذکر ہے آپ تو زیادہ تو نقصان کے قائل نہیں ہیں اس کی کیا ترجیح ہوگی تو فرمایا آ بنو بل جملہ سما آ بنو بال تفصیل آمن و بال جملہ سما آمنو بالتفصیل کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو اجمالی ایمان آ گیا اجمالی ایمان آنے کے بعد اب احکام شروع ہوئے مثال کے طور پر نماز کا حکم آ گیا کچھ لوگوں نے ایمان اجمالی بھی اختیار کیا اور نمازیں بھی پڑھی بعد میں ان کا انتقال ہو گیا زکوٰۃ دینے کی نوبت نہیں آئی روزہ رکھنے کی نوبت نہیں آئی حج فریضہ ادا کرنے کی نوبت نہیں آئی کچھ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے نماز بھی پڑھی زکوٰۃ بھی دی لیکن روزہ رکھنے کی نیت نوبت نہیں آئی حج کرنے کی نوبت نہیں آئی کہ ان کا انتقال ہو گیا پھر کچھ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ایمان اختیار کیا نماز پڑھی زکات دی روزے رکھے لیکن حج کی نوبت نہیں آئی اور ان کا انتقال ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو تفصیل کا درجہ ہے یعنی جو آکام بعد میں آ رہے ہیں ان میں کمی زیادتی ہوئی ایمان اجمالی میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہوتی تصدیق سب کو حاصل ہے جنہوں نے نماز تک نہیں پڑھی اللہ الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر انہوں نے یقین کر لیا وہ بھی کامل المان جن لوگوں نے نماز پڑھی اور زکوٰۃ کی نوبت نہ آئی اللہ الہ الا اللہ پر اجمالی ایمانوں نے اختیار کر لیا وہ بھی کامل المان کمال ایمان میں کوئی خلل نہیں آئے گا البتہ اعمال کے اندر تفصیل کا درجہ جو ہوگا اس میں فرق آئے گا کہ کئی لوگ کچھ اعمال کرنے والے ہوں گے اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو جائے گا بقیہ اعمال کی نوبت نہیں آئے گی تو اس سے بھی امام اعظم ابو حنیفہ نے وہ یہ بتایا کہ درجہ جو تفصیل کا ہے اعمال کا اس میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے لیکن اجمالی ایمان میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہوتی تو ایک تحویل تو یہ ہوئی تھی کہ زیادتی نور ایمان کی مراد ہے تصدیق میں زیادتی نہیں ہے دوسرا جواب امام اعظم کا آیا کے زیادتی اور کمی وہ تفصیل کے اور اعمال کے درجے میں ہوتی ہے اور ایمان اور تصدیق اس کے اندر کوئی کمی اور زیادتی نہیں ہوتی تیسری ایک توجہ یہ کی گئی ہے کہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنا سکینہ نازل کرتے ہیں اللہ رسول پر فان ضل اللہ المومنین تو اللہ رسول ہی کمی سکینہ کے اعتبار سے ہوتی ہے اس کے بعد پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے امام رازی نے تو یہ کہہ دیا کہ بھئی یہ زیادتی اور کمی کا اختلاف اصل میں فرح ہے اس اختلاف کی جو بساطت اور ترکیب کے بارے میں تھا پہلے یہ گزرا ہے کہ متقلین اور اناف ایمان کو بسیط کہتے ہیں اور محدثین اور شعب حنابلہ مرکب کہتے ہیں تو جو لوگ بسیط کہتے ہیں وہ کہتے ہیں لہزید ولا خوش جو لوگ مرکب مانتے ہیں وہ کہتے ہیں یزید و خوش تو یہ اختلاف اس اختلاف نتیجہ اور اس کی فرح اس کے علاوہ ایک بات اور کہی گئی اور وہ بات یہ کہی گئی ہے کہ ایمان کے دو درجے ہیں ایک ایمان مولی اور ایک ایمان منجی ایمان مولی کو آپ ایمان مطلق بھی کہہ سکتے ہیں ایمان مولی کو آپ ایمان کامل بھی کہہ سکتے ہیں ایمان مولی کو آپ ایمان اطلاق بھی کہہ سکتے ہیں یہ ایمان مولی ہے یعنی ایمان کامل یعنی ایمان مطلق اس میں زیادتی اور کمی ہوتی ہے اس میں زیادتی اور کمی ہوتی ہے ایک آدمی ہے وہ نمازوں کی بھی پابندی کرتا ہے وہ روزوں اور زکوٰۃ کی بھی پابندی کرتا ہے اور وہ حج فرض ہو تو اس کو بھی انجام دیتا ہے اور وہ حقوق انسانیہ یا حقوق العباد کا بھی اہتمام کرتا کامل المان ایک آدمی ہے کہ یہ سارے کام کرتا ہے اور تحجد بھی پڑتا یہ اس سے زیادہ ہو گیا ترقی یافتہ ہو گیا ایک آدمی ہے جو ان تمام کاموں کو انجام دینے کے ساتھ اور تعجد کی ادائیگی کے ساتھ لا وسان لسانوں کا رتبن من ذکر اللہ ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا یہ اس سے بھی آگے ہو گیا تو وہ ایمان مولی جو ایمان مطلق کہلاتا ہے جو ایمان کامل یا ایمان الاطلاق کہلاتا ہے اس کے اندر زیادتی اور کمی ہوتی ہے لیکن ایک ہے ایمان منجی ایمان منجی کو کہا جائے گا مطلق ایمان وہ تھا ایمان مطلق اور یہ مطلق ایمان اگر آپ نے منطق پڑھی ہوگی تو آپ اس فرق کو سمجھ جائیں گے کامل کو کہا جائے گا ایمان مطلق اور منجی کو کہا جائے گا مطلق ایمان مطلق ایمان کا در مطلب ادنا درجہ یہ ادنا درجے کا جو ایمان ہے اس کے اندر زیادتی اور کمی نہیں ہوتی زیادہ تو نقصان کا جو ذکر آیا ہے وہ ایمان مولی کے حوالے سے آیا ہے لیکن مطلق ایمان جس پر خلوط فنار حرام ہوتا ہے خلوط فنار کا حرام ہونا ایمان مولی پر موقوف نہیں ہے ایمان مولی کی وجہ سے تو جنت کے درجات میں تفاوت پیدا ہوتا ہے حرمت دخول نار کی اس پر موقوف نہیں دخول نار کی حرمت موقوف ہے مطلق ایمان پر ایمان منجی پر یہ جس کو حاصل ہوگا وہ مخلط فنات نہیں ہو یہ ٹھیک ہے کہ گناہوں کی وجہ سے اس کو دو دخ میں بھیج دیا جائے لیکن یہ کہ بہرحال وہ وہاں سے جنت میں آ جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میں نہیں رہے گا کون ایمان منجی کا اہل مطلق ایمان جس کو حاصل ہے اب اس پر اشکال ہوتا ہے اشکال یہ ہوتا ہے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ یہ نقصان کو قبول نہیں کرتا اس لیے کہ یہ پہلے ادنا درجہ ہے اگر اس میں نقصان آئے گا تو یقینی باقی نہیں رہے گا نقصان اس میں نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا اس لیے کہ یہ تو آخری درجہ ہے یہ تو بالکل وہ درجہ ہے کہ اس کے بعد ایمان کا کوئی درجہ نہیں ہوتا تو اگر اس میں نقصان آئے گا تو ایمان باقی نہیں رہے اس لیے اس میں نقصان کی تو کوئی گنجائش نہیں لیکن زیادتی کی تو گنجائش ہے تو اس یہ سوال ٹیڑھا ہے یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اس کے اندر نقصان کی گنجائش نہیں ہے اس لیے کہ وہ پہلے ہی آخری درجہ ہے اگر اور کمی آ گئی تو ایمان ہی ختم ہو جائے مگر زیادتی تو اس میں ہو سکتی ہے اس کا جواب یہ دیا گیا ہے یہ آپ کے سمجھنے کی بات ہے کہ زیادتی نہ ہونے کا ایک خاص مطلب ہے وہ خاص مطلب کیا ہے کہ دخول فنار کی حرمت اس سے اوپر کے درجے پر موقوف نہیں اس میں زیادتی نہیں ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ خلوط فنار کی حرمت اس سے وابستہ ہے اس سے اوپر والے درجے کو خلوط فرنار کی حرمت کا موقع قرار نہیں دیا جائے میں کئی مرتبہ لوٹا دوں گا اس بات کو سوال یہ آیا کہ یہ آخری درجہ ہے اس میں کمی نہیں ہو سکتی اس لیے کہ آخری ہے کمی ہوگی تو ایمان ہی باقی نہیں ہے لیکن زیادتی تو ہو سکتی ہے یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ اس میں زیادتی بھی نہیں ہو سکتی تو اس کے متعلق کہا گیا ہے کہ زیادتی نہ ہونے کا خاص مفہوم ہے وہ خاص مفہوم کیا ہے وہ خاص مفہوم یہ ہے کہ خلوط فنار کی حرمت اس سے اوپر کے درجے پر موقوف نہیں اس سے اوپر کا درجہ اولیاء اللہ کا ایمان ہے اس سے اوپر کا درجہ انبیاء علیہ السلام کا ایمان ہے تو انبیاء کے ایمان پر خلوص فرنار کی حرمت ہو رہی ہے یا اولیاء اللہ کے ایمان پر خلوط فرنار کی حرمت ہو ہے تو بس یہ مانا ہوئے کہ خلوط فرنار اس پر موقوف ہے اس سے اوپر کے درجے پر خلوط فرنار کو موقوف نہیں رکھا گیا یہ بھی ہو گیا اس کے بعد پھر آپ یہ سمجھیے کہ یہ تو ایمان کی بحث تھی اور زیادہ تو نقصان کو قبول کرنے کے حوالے سے گفتگو کی گئی تھی اس کے بعد میں پھر یہ اقرار کا جو درجہ ہے اس اقرار کی کیا حیثیت تو اس کے بارے میں آپ یہ سمجھیے کہ ایک آدمی کو تصدیق حاصل ہے اقرار نہیں ہے کیوں نہیں ہے اس لیے نہیں ہے کہ گونگا ہے قادر نہیں ہے اقرار کرنے پر یہ اس لیے نہیں ہے کہ اس کو خوف ہے کہ اگر میں نے اقرار کیا تو لوگ جان سے مار دیں یہ اقرار کی نوبت اس لیے نہیں آئی کہ تصدیق دل میں پیدا ہوئی اور انتقال ہو گیا مہلت ہی نہیں ملی اقرار عدم قدرت کی بنا پر نہیں ہوا اقرار جان کے خوف کی وجہ سے نہیں ہوا یہ اقرار عدم فرصت کی وجہ سے نہیں ہوا اور تصدیق حاصل ہے تو یہ آدمی بال اتفاق مومن ہے یہ بال اتفاق مومن ہے ایک آدمی ہے کہ تصدیق حاصل ہوئی اقرار کے لیے کوئی عذر نہیں ہے اور مطالبہ اس سے اقرار کا کیا جا رہا ہے اور وہ اقرار نہیں کرتا تو وہ بال اتفاق کا پھر تصدیق تو آ گئی لیکن اقرار نہیں آیا اور اقرار کے لیے عذر بھی کوئی نہیں تھا پہلے عزر کی بات آ چکی یہاں اقرار کے لیے کوئی عذر نہیں ہے اور آگے قید لگاؤ اور مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اقرار کرو جب تصدیق حاصل ہو گئی تو اقرار کرو اور وہ اقرار نہیں کرتا یہ بال اتفاق کا پھر تیسری صورت وہ یہ کہ تصدیق آئی اقرار نہیں آیا عذر بھی نہیں تھا لیکن مطالبہ بھی نہیں کیا گیا نمبر دو میں مطالبہ ہوا ہے اور عذر موجود نہیں تھا اور وہ اس کے باوجود ایمان نہیں لایا تو اس کے متعلق کہا گیا کہ وہ بال اتفاق کافی ہے نمبر تین میں تصدیق ہے اقرار نہیں عذر بھی نہیں لیکن مطالبہ نہیں کیا گیا تو اس کے متعلق دو جماعت ہے ایک جماعت تو یہ کہتی ہے کہ اقرار وہ اجراء احکام کے لیے ہے شرط کا درجہ ہے لہذا یہ مومن قرار دیا جائے ایک جماعت کہتی ہے کہ نہیں اقرار رکن ہے یہ اور بات ہے کہ وہ رکن جائز ہے اور اردو کی وجہ سے ساخت ہو جاتا ہے لیکن یہ کہ وہ رکن ہے تو جو لوگ رکن مانتے ہیں ان کے آئے مومن نہیں جو لوگ شرط لے اسرائیل احکام مانتے ہیں ان کے آئے مومن بس اس کا تعلق امیر صاحب سے ہے بھائی طلحہ روف صاحب کے خالو کا انتقال ہو گیا آپ صبح اخلاص تین مرتبہ پڑھ کے ان کے لیے دعائیں مغفرت کر میرا ایک بھانجا ہے جو چار مہینے ہوئے تبلیغ کے لیے کہہ کر گیا تھا اور وہ چار مہینے میں اس نے اب تک کوئی فون نہیں کیا اور چار مہینے ہو جانے کے بعد وہ آیا بھی نہیں اس کی ماں کی بہت بری حالت جتنا اس کو صبر دلانے کی کوشش کی جائے اور جتنا اس کو اللہ پر کے وعدوں پر یقین کی بات کی جائے اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا بہت ہی بہت ہی زیادہ قابل رحم حالت ہے تو آپ ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ ان کو خیریت سے گھر پہنچا دے یا کم از کم ان کا خیریت کا فون آ جائے صلی اللہ